اب تشریف لاتے ہیں مولانا عبد الواحد قریشی صاحب جو ڈیرا ڈیرا اسماعیل خان سے تشریف لائے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ مولانا عبد الواحد قریشی صاحب بیان اس اجلاس کی صدارت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی نیب امیر حضرت مولانا صاحبزادہ عزیز احمد صاحب دعوت برکاتم فرما رہے ہیں بسم محمد و مسلم و مسلمہ امہ بعد اللہ تبارک و وتعالى محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد معزز سامعین مسلک اہل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے عقیدہ ختم نبوت کے شاہینوں زعماء ملت رؤسائے قوم کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنا سورج کو چراغ تو بڑی بات موم بتی دکھانے کے مترادف سمجھتا ہوں پر الامر فوق الادب چند باتیں کہہ کر اپنا نام فدائیان ختم نبوت میں لکھوانا چاہوں گا میرے بھائیو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے معنی بغیر بندے کا نروزہ کام کا ہے نہ نماز کام کی ہے نہ زکوٰۃ کام کی ہے نہ حج کام کا ہے ایک آدمی اگرچہ ساری عبادات کو بجا لاتا رہے لیکن عقائد کے اندر اگر عقیدہ توحید میں کچھ خلل آ گیا ہے یہ تمام عبادات اس کی کوئی کام کی نہیں ہے کیوں عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ اسلام کے اندر داخلے کی حیثیت رکھتا ہے عمل اسلام کے اندر ورک کام کی حیثیت رکھتے ہیں جس طرح کسی بچے کو اگر اسکول میں داخلہ دلایا جائے اگر اس کا داخلہ ہو جاتا ہے تو اس کے اسکول ورک کی ویلیو ہوتی ہے اس کے اسکول کام کی حیثیت کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر اس بچے کا اسکول میں داخلہ نہ ہو وہ اسکول کا فرد نہیں سمجھا جاتا چاہے وہ اسکول کے بچوں سے زیادہ کاپیاں لکھتا پھرے چاہے وہ اسکول کے بچوں سے زیادہ کام کرتا پھرے ان سے زیادہ محنت کرتا پھرے یہ اسکول کا فرد شمار نہیں ہوگا اسکول کا بچہ شمار نہیں ہوگا اسکول کا طالب علم شمار نہیں ہوگا کیوں اس کا داخلہ نہیں ہے جس طرح اس کا داخلہ نہیں ہے باوجود کام کرنے کے باوجود کاپیاں فل کرنے کے یہ اسکول کا فرد نہیں سمجھا جاتا اسی طرح عقائد میں بہت سے عقیدے ہیں پر عقیدہ ختم نبوت وہ اساسی حیثیت رکھتا ہے بندہ اسلام میں اس وقت تک داخل شمار نہیں ہوتا جب تک اس کو تسلیم نہ کرے عقیدہ ختم نبوت اللہ رب العزت کا کلام بھی اس پر بطور دلیل موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی اس پر بطور دلیل موجود ہے میں دو باتیں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا سورت نمبر تینتیس احزاب آیت نمبر چالیس بتاتی ہے خاتم النبی جین رسول اللہ خاتم النبی جین ہے خاتم کمانا کیا ہے آل اسلام خاتم کمانا کرتے ہیں خاتم کمانا آخری پیغمبر ہے قادیانی بھی کہتا ہے ہم بھی حضور کو خاتم النبی جین مانتے ہیں وہ خاتم کمانا بدل کے کہتا ہے خاتم کمانا نبوت کی مہر ہوتا ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس اصول کے تحت مرزا ناصر کو پاکستان کی لیجسلیٹو اسمبلی میں پکڑا تھا میں اس اصول کی طرف جاؤں گا حضرت مفتی محمود نے فرمایا تھا اگر خاتم کمانا یہ ہے کہ خاتم مہر کے معنی میں میں لیتے ہو مرزا ناصر بتا آیت تجھ پہ اتری ہے کہا نہیں مجھ پہ نہیں اتری کہا تیرے دادے مرزا قادیانی پہ اتری ہے کہا نہیں اس پہ نہیں اتری کہا کس پہ اتری ہے اللہ کے نبی پہ اتری ہے حضرت مفتی محمود نے اہل و سنت والجماعت کے اصول کو کارامت کرتے ہوئے فرمایا اہل و سنت والجماعت ہم یہ اصول رکھتے ہیں آیت قرآن کی ہو تشریح اللہ کے نبی کے ذمہ ہے فرمان حدیث کا ہو تشریح نبی کے صحابہ کے ہے قرآن اللہ کا نبی دیتا ہے تشریح کا مجاز بھی اللہ کا پیغمبر ہے حدیث صحابی رسول کے واسطے سے پہنچتی ہے حدیث کی تشریح کا مجاز بھی صحابی رسول ہے میں دیکھ ہوں آقا انام دار اس آیت کی تشریح جو کرتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں آخری پیغمبر ہوں تم آخری امت ہو اگر خاتم کمانا تیرے والا کریں تو مانا بنتا نہیں ہے اسلام کا کمانا نہیں بنتا خاتم کمانا رسول اللہ والا کریں تو آخری بنتا ہے توجہ حدیث نبیہ بھی رسول اللہ کو آخری نبی ہونے پہ دلالت کرتی ہوئے نظر آتی ہے صحیح مسلم صحیح بخاری صحیح ہے ان کے اندر بھی بزار کے اندر بھی ابھی اعلیٰ کے اندر بھی اور کتب احادیث پہ حضرت ابو حریرہ کی روایت موجود ہے ایک لمبی روایت ہے میں محلے استشہاد کو پیش کرنے لگا ہوں حضر پاک فرماتے ہیں ایک بنگلے کو لوگوں نے دیکھا ساری اینٹیں پور ہیں ساری اینٹیں لگ چکی ہیں کوئی جگ جگہ نہیں ہے ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے فرمایا فانا موذی لبنا وانا صدقت وقد ختم بي النبي جون وہ آخری اینٹ میں ہوں میں اس نبوت کے محل کے اندر آخری اینٹ لگ چکی ہوں میں محل بھی پورا ہو گیا ہے اس کے بعد نبوت بھی نہیں ہے میرے بھائیو یاد رکھنا قرآن پاک بھی حدیث پاک بھی بتاتا ہے امت کا اجماع بھی بتاتا ہے لیکن ایک بات کہوں اگر قرآن پاک عقید ختم نبوت پہ موجود نہ ہوتا حدیث نبویہ عقید ختم نبوت پہ موجود نہ ہوتی امت کا اجماع عقید ختم نبوت پہ موجود نہ ہوتا بالفرش والمحال نہ ہوتا تو اس وقت بھی حضور آخری نبی تھے اس وقت بھی صاحب عقل کو عقل یہ بات تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اور نبی ہی نہیں ہے وجہ کیا ہے آقا دار کا نام نامی اس میں صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا معنی کیا ہے میرے بھائیوں میں اختصار سے کہتے ہوئے ایک بات پیش کرنے لگا ہوں محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا اس میں فائل لے تعریف کرنے والا اس میں مفعول لے تعریف کیا ہوا کیوں اس میں حمد ہے کا معنی تعریف ہے تعریف کب کی جاتی ہے جب میں آپ کے پنڈال کو دیکھ چکا ہوں ہوں گا آپ کے پنڈال کا وزٹ کر چکا ہوں گا مجھے پتا چلے گا ان کا نظام درست ہے ان کا کام درست ہے ان کے انتظامات صحیح ہیں جب میں اس کا وزٹ کر چکا ہوں گا پھر باہر جا کر لوگوں کو کہوں گا تحفظ خط ختم نبوت والوں کا کام بہت اچھا ہے انتظام بہت اچھا ہے پنڈال کو اچھے طریقوں سے سجا دیا ہے پنڈال کو اچھے طریقوں سے بھر دیا ہے یہ تعریف میں نے دیکھنے کے بعد کرنی ہے بندہ کھانا کھاتا ہے الحمدللہ پڑھتا ہے کیوں کھانا کھا چکا ہے اس کے بعد کھانا نہیں ہے میرے بھائی اور رسول اللہ کو اللہ نے نام نامی اس نے گرامی محمد دیکھ کے بتایا یہ تعریف پہلا ہے اس کے بعد اور کوئی نہیں ہے توجہ میرے پاس ٹائم کم ہے کیوں محمد کے مانو تعریف والا تعریف آخر میں ہوتی ہے یہ آخری نبی ہے تبھی تو اللہ رب العزت نے حضر کی کتاب کو شروع کیا الحمدللہ سے یہ دیکھ کے بتایا آخری کتاب ہے حضور کا نام محمد ہے آخری پیغمبر ہے امت کا نام حمدون ہے آخری امت ہے قیامت کا دن آئے گا حضر کے ہاتھ پہ جھنڈا ملے گا لباء ہم کو مقام ملے گا مقام محمود ہوگا تعریف کا آخری مقام ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے میں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین